مطلوب ہے ہمارا وہ کامیاب دین آزاد ہوں گے ایک دن کامل رہے یقین مطلوب ہے ہمارا وہ کامیاب دین آزاد ہوں گے ایک دن کامل رہے یقین اسلام کا ہو مظہر کشمیر کی زمین پائے مندر کا کاروبار کشمیر گلستا ہے ہم اس کے باغبان یہ جنت شہیدہ ہم اس کے پاسبان کشمیر گلستا ہے ہم اس کے باغبان یہ جنت شہیدہ ہم اس کے پاس لیے یقین ہم اپنی جان دیں گے کشمیر کی زمین کو پھر آن بان دیں گے حق کے لیے یقین ہم اپنی جان دیں گے کشمیر کی زمین کو پھر آن بان دیں گے جتنے طلب کرے گے اتنے جوان دیں گے اسلام کے سپاہی غیرت کا ہم نشان کشمیر ہم اس کے بابا ہم اس کے پاسبان کشمیر گلستا ہے ہم اس کے باغبان یہ جنگ میں شہیدہ تم اس کے پاسبان ہم سروش ہر پیچھے نہیں ہٹیں گے برباد ہوگا بھارت دیکھے گا آسمان کشمیر گلستا ہے ہم اس کے باغبان یہ جنت شہیدہ ہم اس کے پاس بان کشمیر گلستا ہے ہم اس کے باغبان یہ جنت شہیدہ ہم اس کے پاس بان مطلب ہے مطلوب ہے ہمارا جو کامیاب دین آزاد ہو گئے کامل رہے یقین اسلام کا ہو مظہر کشمیر پائے گا اپنی منزل جرت کا کاروبار کشمیر سلا ہے ہم اس کے باغبان یہ جنت شہید ہم اس کے کشمیر ہے ہم اس کے باغبان ہم اس کے پاس اکیریے یقیناً ہم امن جان دیں گے کشمیر کی زمین کو پھر آن بان دیں گے ہکیریے یقیناً ہم امن جان دیں گے کشمیر کی زمین کو پھر آن بان دیں گے جتنے طرف کرے گی اتنے جوان دیں گے اسلام کے سپاہی غیرت کا ہم نشان کشمیر ہم اس کے پاس کشمیر شہید ہم اس کے پاس بار یہ بد پرستان اتنا سے کم کریں گے آزادیوں کی جان ہم اور بھی بڑھیں گے یہ بد پرستان اتنا سے کم کریں گے آزادیوں کی جان ہم اور بھی بڑھیں گے ہم سر سروش ہر پیچھے نہیں گے برباد ہوگا بھارت دیکھے گا آسمان کشمیر گل گلچتا ہم اس کے یہ جنت ہی ہم اس کے پاسبان کشمیر گلشتا ہے ہم اس کے یہ بابا کے جن دیش ہی ڈاکبان کشمیر گلستا ہے ہم اس کے یہ بابا کے جن دیش ہی ڈاکبان اس کے پاس اس کے پاس بان دار